حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ ور چیز حرام ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3391